سیدنا عبداللہ من مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر ان لوگوں سمیت ان کے گھر جلا دینے کا حکم دوں جو ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے حدیث نمبر چوبیس سو اکہتر مسند احمد